الحمد للہ ہم نے کچھ بیانات بھی سن لیے باتیں بھی سن لی اب ہم عملی طور پر کچھ توبہ کی بھی شکل بنائیں اور یہی مقصود ہے ہمارا جیسے فرما رہے تھے مولانا جامع صاحب کے کنڈی جس نے اپنی کنڈی اڑا لو جس کی کنڈی اڑ گئی انشاءاللہ وہ بھی جڑ گیا ہماری کنڈی اڑی ہوئی ہے اللہ اس کو اڑی ہوئی رکھے اپنے بدور سلسلہ کس کو کہتے زنجیر کے ساتھ لگے ہوئے وابستہ رہے شجر سے امید بہار ان شاء اللہ وہ کہاں ہے ہاں عامر شاہ صاحب جی، تو یہ فقیر آپ حضرات کو دعوت دیتا ہے کہ تعلق میرے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے سے جوڑیں یہ فقیر تو کچھ نہیں ہم خادم ہیں ہمارا ہمارا ہماری کوئی حیثیت نہیں فقط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کچھ اعتماد کیا ہے اور اس اعتماد کو آگے لے کر اور حکم کے طور پر ہم کچھ کام کر رہے ہیں تو جو حضرات کسی جڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو مبارک کرے وہ جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کو اپنے مشائق کے فیض سے حصہ عطا فرمائے مزید برکت عطا فرمائے جو نہیں جڑے ہوئے ہم ہماری اصولاً دعوت انہی کو ہے لیکن تبرکن اگر کوئی الفاظ توبہ کے دوہرا لے اور اپنی شیخ کا وسیلہ سمجھے شیخ اپنی شیخی کو سمجھے تو اس میں کوئی حج نہیں اور یہ تبرکن بیعت بھی ہوتی ہے بعض حضرات کی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا جی کون سا یہ ڈر لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح یا غالباً رات کی بیانات میں کسی عالم نے یہ بات فرمائی ناصر آباد شریف کے اجتماع میں بھی ایک عالم نے یہ بات فرمائی تھی کہ علماء حضرات پورے ملک میں بیانات کے لیے جاتے رہتے ہیں مختلف سالے نیک اور ہر طرح کے لوگ مجمع ہوتے ہیں لیکن جو یہاں تشریف لاتے ہیں پہلی دفعہ تو تقریباً سب کا یہ فرمان ہے علماء کا ایسا اتباع سنت والا مجمع الحمدللہ ہمیں اور کہیں نظر نہیں آیا کہ یہ اتنا بڑا مجمع اور ان میں سے اکثر کے چہرے میں الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور حکم اور سر پر پگڑی ٹوپی اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب طلباء کا مجمع اکٹھا کیا ہوا ہے حالانکہ ان میں مدارس کے طلباء بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے کیونکہ عام طور پر اجتماع ہمارا جمعرہ جمعہ کے ہٹس کے ہوتا ہے اور مدارس میں جمعہ جمعے کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہماری سب سے بڑی کرامت اور حق ہونے کی نشانی یہی اتباع سنت ہے اور یہ میرے پیر بھائی مجھ سے فرمانے لگے کہ ہمارے مراقبے میں ایک نیت آتی ہے نیت کریں کہ فیض آ رہا ہے اس ذات پاک سے جو میری محب اور میری محبوب ہے یعنی اللہ تعالیٰ میرا محب بھی ہے میرا محبوب بھی ہے محبوں نے کا معنی کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں مان لیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں گناہ گار ہوں اب میں یہ دعویٰ کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ عجیب دعویٰ کرتا ہوں میں لیکن حکم میں بڑھوں کا نیت یہی ہے تو کہنا بھی پڑتا ہے حوصلہ نہیں ہوتا تو اس فقیر نے سوچا تو بات تو ان کی ٹھیک لگی لیکن پھر قرآن پاک کی اس آیت پر نظر گئی کل ان کن تم تو اللہ فتح یونی یو حب کو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی اتباع سنت کے ساتھ تو الحمدللہ یہ سارا مجمع کو ریاکار نہیں ہے کتنے لوگ خالص اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور بغیر کسی دنیاوی لالچ کے صرف اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور الحمدللہ بہت حد تک اپنی زندگی کو شریعت کے حد تک ڈھال چکے ہیں اور مزید کے لیے دعا گو ہیں کوشاں ہیں اللہ سے طالب ہیں تو یہ چیز سب سے بڑی دلیل ہے کہ الحمدللہ یہ مجمع یہ جماعت ان اللہ مقبول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مقبول ہے اور اسی مقبولیت کے لیے بعض اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے کچھ مبشرات بھی دکھا دیتے ہیں مزید یقین کو پختہ کرنے کے لیے لیکن وہ سب سے بڑی دلیل ہماری یہی اتباع سنت یہی اور ہماری سب سے بڑی سند ہے کہ میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ جو بیت ہوتا ہے اس کی دینی حالت بہتر ہو جاتی ہے فیصل آباد میں ایک ساتھی بیت ہوئے اور اس فقیر کی ترغیب سے ہوئے پہلے کسی غلط پیر سے جو دنیاوی لین کے تھے اور رسمی پیر تھے داڑی نماز وغیرہ کا اہتمام نہیں تھا ان سے بیت تھے تو ظاہر ہے کہ ان سے جو بیت تھے تو عقیدہ تھی تو بیت تھے تو پہلے کسی سے عقیدت ہو پھر وہاں سے اس کو ہٹا کر صحیح جگہ لانا دوسری جگہ عقیدہ تبدیل کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے ترغیب دی بیعت تو ہو گئے اب حضرت نے حکم فرما دیا پیار سے محبت سے بھی داڑھی رکھ لو ان کو اب وہ ان کے لیے ایک معاشرہ اجازت نہیں دیتا پھر جو پہلے جہاں عقیدت کا مرکز تھا ادھر سے بھی ترغیب نہیں تھی تو وہ اتنے پریشان ہوئے داڑھی رکھنے کے لیے کہ نفسیاتی مریض بننے کے قریب تک پہنچ گئے کہ معاشرہ اجازت نہیں دیتا گھر اجازت نہیں دیتا ماحول اجازت نہیں دیتا لیکن الحمدللہ جس دن حضرت نے ان کے چہرے پر ہاتھ رکھا اس کے بعد ان کو داڑھی کٹانے کی ہمت نہیں ہوئی اور آج بھی الحمدللہ وہ پوری طرح باشرہ ہیں بس یہی ہے ہمارے حضرت کے الحمدللہ متبع سنت ہونے پر صحیح شیخ ہونے پر دلیل کہ جس کو فرماتے ہیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں حجت شریعہ نہیں ہوتے لیکن اس دور میں خاص طور پر جب کوئی چونکہ ہم دین پر عمل کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اس فرمان کے مطابق اس دور میں بے سہارا ہیں لیکن دنیا کے اعتبار سے بے سہارا ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے تو بے سہارا نہیں ہے تو ظاہر جن کا کام کر رہے ہیں ان تک سب صورتحال ان کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل کارگزاری کارروائی پہنچائی جا رہی ہے ہماری سب خبر ہے اللہ تعالیٰ کو بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو پھر وہ اپنے نمائندوں کے لیے دعائیں بھی دے کرتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں تو وہ پھر تائید کے لیے کبھی کبھی اس طرح کے مبشرات بھی ہو جاتے ہیں تو ہمارے ایک پیر بھائی ہیں وہ اسی سلسلے میں اپنا خواب سنانا چاہ رہے ہیں بیس سے پہلے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ خواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے اور یہ میرے تمام پیر بھائی جو بیٹھے ہیں ہمارے حضرت بیٹھے ہیں تو یہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میں حضرت کی کتاب اول جو پڑھ رہا تھا اس میں نامہ کا ایک جو پیج تھا وہ میں پڑھ رہا تھا اسے جب میں نے دیکھا اور وہ شہدا کا ذکر آیا تو میں وہ شہدا کا ذکر پڑھتا پڑھتا آنکھیں میری بند ہو گئی اور میں سو گیا اتنے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی ان ہو انہا وہ آئیں اور انہوں نے جو شہدا تھے واتا نامہ کے کے جسموں کو ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگا کے میرے چہرے پہ لگایا تو ہمارے گھر میں ایسی رونق اور اتنی روشنی ہو گئی کہ سب لوگ گھر والے پوچھنے لگے کہ ہمارے گھر میں تو بتی نہیں ہے اور یہ اتنی روشنی کہاں سے آ گئی میں نے کہا کہ یہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنے سے یہ سارے سسٹم بنتے ہیں تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے حضرت کے ساتھ دائیں طرف بیٹھے تھے انہوں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت کے ہاتھ رکھا اور کہا کہ اعلان کر دو پوری دنیا میں کہ جو ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا یہ یہ میں نے خواب تقریباً دو ہزار بارہ میں آیا تھا اور میں نے آج آپ کو یہ سنا دیا السلام علیکم اشفاق بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت دے میں ان صاحب کو نہیں جانتا نہ میرا آج سے پہلے میرے ذہن میں ان کا ان کا صورت سامنے ہے بیت ہوں گے ہو گئے ہوں گے اور میرا اتنا رابطہ نہیں ہے کہ ویسے بھی میری یاد کمزور ہے کئی کئی لوگ مجھ سے ملتے ہیں اور بقی دفعہ ہر اکثر نام پوچھتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں تو بہرحال یہ اور یہ جیسے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا مولانا غلام فرید صاحب نے یہ کوئی شرعی حجت نہیں لیکن بہرحال اللہ کا اگر یہ میں کوئی وجہ نہیں کہ میں اس کو ان کو غلط کہوں یا جو تو مبشرات ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے تو بہرحال نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم ہم غلام آفتابم کے ہم آفتاب گویا غلام آفتابم ہم آفتاب گویا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے شرعی دلائل کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے اور اگر مبشرات آئیں بھی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشکور ہیں شکر گزار ہیں اللہ اس خواب کو حقیقت کے میں تبدیل فرما دے تو اس کی عنایت ہے یہ درست ہے کہ اس فقیر کو دو تین ساتھیوں سے کچھ اور بھی مبشرات ملی ہیں لیکن میں کبھی ذکر نہیں کیا لیکن ڈرتا ہوں اپنے اللہ سے خات اعتبار خواتین انمل اعتبار و بالخواتین ان نمل اعتبار و بالخواتین خواتین پر اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دربار میں قبولیت بھی نصیب فرما دے تو اس کی مہربانی ہے بہرحال اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں اکابر کا رب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ مضبوط ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے حضرت نے فرمایا تھا خود اپنے قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب آخری بار میں تبلیغ کے لیے میں یہ کام شروع نہیں کرتا تھا تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھڑکی کے انداز میں فرمایا تھا یہ مت سمجھے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں مجھے مجھے آپ یا میں وہ کچھ کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے آپ اس پر عمل کریں شروع کریں یہ اللہ کا انعام ہے اور اگر قبول فرمائیں تو ان کی مہربانی قاری احسان صاحب موجود ہیں یہ یہ فرماتے ہیں ان کی روایت ہے شاید میں بھول رہا ہوں کہ میں مانسیرا میں تھا مانسیرا ان کو کوئی دعوت تھی کوئی تقریب تھی وہاں پر یہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک صاحب جن کے یہ مہمان تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کن سے ہے تو انہوں نے اس فقیر کا نام بتایا تو وہاں کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے یا وہی تھے مجھے یاد نہیں اصلاح کر دیں گے وہ کہنے لگے کہ میں تو ڈھونڈ رہا وہ کہاں رہتے ہیں ملتان میں میں تو ان کو ڈھونڈ رہا ہوں کیوں کہ میں پگڑی باندھنا چاہتا تھا میں پگڑی باندھنا چاہتا تھا تو پگڑی کے باندھنے کے طریقے کئی ہیں کوئی کسی انداز سے باندھتا ہے کوئی کسی انداز سے باندھتا ہے تو میں جاننا چاہتا تھا کہ مقبول طریقہ کون سا ہے صلی اللہ مصنون طریقہ تو مجھے خواب آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا کہ اگر پگڑی باندھنی ہے تو اس فقیر کا نام لیا کہ اس طریقے سے باندھو تو میں تو جانتا بھی نہیں ان کا نام کیا ہے تو قاری صاحب نے مجھے بتایا تو وہ وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ الحمد یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اگر ہے تو میرے حضرت کا فیض ہے ہمارے حضرات کا فیض ہے ہم کچھ نہیں ہیں کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا جو کچھ بھی ہوا ہوا کرم سے ان کے جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا بہرحال یہ فقیر دعوت دیتا ہے اپنے حضرات کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے کہ ان کا حکم ہے اس لیے وہ جا رہا ہوں اور اگر حکم ان کا ہے اور نیت اگر میری درست ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فیض بھی جارے کرے گا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی صاحب ان کی خدمت میں کوئی مرید حضرت خواجہ علاء الدین صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلیئر شریف والوں کا آیا کچھ دن رہا حضرت کا طرز عمل دیکھا تو حضرت نے ایک اس نے ایک سوال کیا حضرت سے حضرت آپ کے کچھ معمولات ہیں جو میرے حضرت سے مختلف ہیں تو مجھے حالانکہ آپ پیر بھائی ہیں ایک تو یہ ہے کہ حضرت کے پاس جو کوئی جاتا ہے یا آپ کے پاس جو کوئی آتا ہے آپ اسے کچھ نہ کچھ مٹھائی وغیرہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں جبکہ میرے حضرت کی یہ سنت یہ طریقہ نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ میرے حضرت کے پاس جب کوئی آتا ہے بیت کے لیے تو آپ خود بھی استخارہ فرماتے ہیں اور مرید کو بھی استخارے کا حکم دیتے ہیں اور پھر بیت کرتے ہیں آپ ایسا نہیں کرتے جو بھی آتا ہے کر لیتے ہیں یہ کیا ہوا حضرت نے فرمایا کہ بھائی فیض دو قسم کا سخاوت دو قسم کی ہوتی ہے ایک روحانی ایک مادی ان کے پاس روحانی فیض اتنا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں کسی کو ظاہری ان کی ضیافت کرنے کی اور میرے پاس باطنی طور پر کچھ ہے نہیں میں کیا دوں میں کچھ نہ کچھ مٹھائی وغیرہ ان کو دے دیتا ہوں یاد خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور باقی رہا بیت کرنے کا بات وہ درست کرتے ہیں مصنوع عمل ہے اور میں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ اول تو میرے شیخ کا حکم یہی ہے کہ جو اللہ کا نام سیکھنے آئے یا توبہ کرے آپ اس کو کرا دیں اور دوسرا کچھ تجربہ بتاتا ہے تجربہ بتاتا ہے کہ جس کو اللہ کا نام بتاتا ہوں تو اس کو دینی فائدہ ہو جاتا ہے تو ان کے اس فائدے اس تجربے کی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس میں ذرا جرت کر لیتا ہوں بھائی ہم ہمارے ہاں اس فقیر کا بھی یہ معمول ہے یہ جسارت میں کر لیتا ہوں اور بزرگوں کے سامنے اور سامنے بھی کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے شرم بھی آتی ہے ایسا اللہ جانتا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں ڈرتا ہوں اس بات سے لیکن کیا کروں یہ موقع ہے دعوت دی اسی لیے ہے لوگوں کو آئے ہیں اب اگر ان کو دعوت نہ دوں اس کی تو پھر یہ وہ حکم جو حضرت نے دیا تھا میں نے بھی یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ہمت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اپنی جہالت سامنے آتی ہے اور نہ خاندانی طور پر ہم پیری مریدی ہم ہمارے بزرگوں نے کیے ایک میرے نانا تھے ان مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو اجازت دی تھی اور حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ کی صبح اٹھائی تھی تو وہ نے کچھ یہ کام کیا تھا تو باقی ہمارے خاندان ہم ذمہ دار خاندان ہیں اور الحمد للہ دنیاوی وسعت اللہ نے دی ہوئی ہے گزارا ہو رہے ہیں گزارے تو ہمیں اس طرف متوجہ نہیں ہوئے البتہ بیت بیت سب کچھ اور اکثر ہمارے حضرات نسبت نسبت مجددیہ کے بیت میرے پر دادا کے دادا میرے پر دادا کے دادا حضرت خواجہ غلام محی الدین قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شاہ غلام علی مجدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء میں سے تھے ان کے کسی بیٹے یا نواسے سے ان کی بیعت تھی اور ان کے جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے ان کو تعزیت نامہ لکھا ان کے بیٹے کو میرے پر دادا کو کہ اور بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والد کو یہ تجلی تجلی صفات افعالیہ کی بشارت دی حصول کی اور یہ فرمایا کہ وہ صاحب نسبت تھے تو ان سے بیعت تھے تو یوں اور میرے پردادا میرے دادا میرے نانا میری والدہ میرے والد یہ سب سلسلے نقش بندیہ میں بیٹھے تھے اور حضرات موسزئی شریف والوں کے غلام تھے خواجہ محمد سراج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ہاں وہاں ہاتھ میں تشریف بھی لائے تھے تو لیکن اس سے پہلے میرے میرے دادا کے ننیحال جو تھے وہ چشتیہ سلسلے میں خواجہ محمود صاحب اور خواجہ صاحب توسیعی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے لیکن جب ہمارے نادا علوم پڑھ کر آئے عالم تھے یہ اور جو بند فاضل بھی تھے میرے امام وغیرہ وہ جب اس طرف آئے تو اکثر خاندان والے پھر اس طرف آ گئے جس سے کچھ ناراضگیاں بھی تھیں خاندان میں لیکن بہرحال اسی طریقے سے ہوا تو ڈر تھا میں نے کہا حضرت کیا اپنا عمل ہے کچھ نہیں نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ عقل ہے نہ تجربہ ہے میں کیسے چلوں حضرت نے فرمایا کچھ نہیں سنت کی دعوت دینی ہے اتباع سنت کی دعوت دینی ہے اور خود بھی عمل کرنا ہے چکی پیسنی ہے ذکر کرنا ہے اس کو بھی کرانا ہے اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے مولوی صاحب آ جائیں آپ یا جو عامی آدمی مسئلہ پوچھے تو مولوی صاحب کے صاحب بھیج دو کہ یہ فتویٰ لے لو خود بھی معلوم کر لو جو وہ جواب دیں مجھے یہ بتا دو اس طریقے سے آپ کو بھی علم آتا چلا جائے گا مسائل پتا چلتے چلے جائیں گے عمل کی کوشش کریں باقی قبول کرنے والا اللہ الحمد یہ برکت ہے تو بہرحال میں دعوت دے رہا ہوں جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں اس فقیر سے یا اس فقیر کے خلفاء سے وہ تازہ کر لیں جو حضرات کہیں بیعت نہیں ہیں وہ اگر کرنا چاہیں تو کر لیں اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو حضرات پہلے سے کہیں بیت ہیں لیکن ان کے شیخ صاحب نسبت نہیں بزرگ زادے تو ہیں لیکن خود بزرگ نہیں ہیں تو ان کی وہ بیت درست نہیں یا عقیدتاً ان کے اندر کوئی فساد آ گیا میں نے دیکھا ہمارے گاؤں کے میرے چچا کے گاؤں میں ایک صاحب تھے میں نے کہیں بیت تھے میں نے کہا کس سے بیت ہو کہنے لگے میرے پیر تو فلاں ہیں وہ میں نے کہا وہ تو شیعہ ہے کہنے لگے جی اجی ہاں، وہ کہتے ہیں تم اپنے طریقے پہ قائم رہو میں اپنے طریقے پہ قائم <laughs> کام چلتا رہے گا ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے بس یہ طریقہ درست نہیں کیوں قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس کا عقیدت تھی یہ شاہ رفیع الدین رحمت نے لکھا ہے کہ مرید ہونے کا ادنا فائدہ یہ ہے کہ مرید ہونے کے بعد اگر وہ کچھ بھی نہ کرے لیکن مرتے دم تک یہ عقیدہ رکھے کہ میرا پیر صحیح طریقے پر ہے تو وہ چلا جائے اس جہان سے تو قیامت دن اس کا حشر اس جماعت میں سے یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے میں خطبہ پڑھتا ہوں اس کو سنو اور اس کے بعد توبہ کے کلمات دہراؤں گا میرے ساتھ ساتھ دہرائیں اللہ مستورات کو بھی نیت میں لے رہا ہوں جو بیٹیاں بہنیں بیت ہونا چاہیں وہ توبہ خطبہ سننے کے بعد توبہ کے الفاظ دہرائیں الحمد للہ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 لے تھوڑا سا اونچی آواز سے کہیں مستورات دھیمی آواز سے دہرائیں اپنا کہا ہوا خود سن لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه و وقبلت و آکامی و اشحد اللہ علیہ الا اللہ وحدہ لا شریقلٰ و اشحد ان سعیدنا و مولانا محمدن عبد و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی کل ظمب و اطوب الہی استغفر اللہ تعالی ربی من کل ضمب اطوب الہی یا اللہ میں نے تیرے دربار میں تمام گناہوں سے تمام خطاؤں سے سچی توبہ کی یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم فرما یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما آمین اللہ تعالیٰ مبارک کرے اس مسکین نے آپ کو سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ علیہ میں بیعت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حضرات کی نسبت آپ کی طرف منتقل فرمائے اور آپ کو اپنی محبت عطا فرمائے معرفت عطا فرمائے اور اس نسبت کے اثرات تا قیامت ہمارے ساتھ رکھے اس نسبت کی برکت سے ہماری زندگیوں کو شریعت کے سانچے میں ڈھالے شریعت کی اتباع ہماری طبیعت کا تقاضا بنائے اور خاتمہ کامل ایمان پر فرمائے اسی تعلق کی برکت سے اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور دوزخ کا گڑھا نہ بنائے اور اللہ پاک کسی تعلق کی برکت سے جب قبروں سے اٹھائے تو ہمارا حشر اور ہمارا نشر ہمارا اس جماعت میں سے کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے میں آ کر حضور کی معیت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والی ہو اللہ تو قبول فرما یہ تیرے سب اس بندوں کی دعا ہے اور یہ تجھ پر کوئی مشکل بھی نہیں تو تیری شان یہ ہے کہ تو جو چاہے فعال لما یرید ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے اور تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں یہ ہماری درخواست ہے محض اپنے فضل اپنی رحمت اور فضل کے برکت سے یا اللہ یہ اگر دولت ہمیں تو نصیب فرما دے تو تیرا انعام ہے ہمیں تو انہیں بہت سے انعامات فرمائے ہیں یہ بھی اگر کر دے تو بر کریمہ کار ہاتھ دشوار چلے اب جو حضرات بیت ہوئے ہیں نئے جو پہلے بیت نہیں تھے وہ ذرا کھڑے ہو تاکہ میں دیکھوں گا کوئی اگر بیت ہونے والا ہے نیا کیونکہ رات میں تو یہ آپ ذرا کھڑے رہیں ٹوکن دینے والے ساتھی ہیں یہ آپ کو پرچہ دیں گے آپ اس پر اپنا نام پتہ اور ٹیلی فون نمبر لکھ دیں اور شجرا لے لیں یہ کھڑے ہیں ساتھی ہاں؟ ٹوکن لے کے بیٹھ جائیں ٹوکن لے کے بیٹھ جائیں بس پھر وہ اپنا آپ پور کر کے اس کو وہاں کاؤنٹر پہ جمع کرا دیں سامنے یہ بھائی صاحب ہیں آپ کو شجرا بھی بنا دے دیں گے اور یہ جمع بھی کر دیں اس سے رابطہ آسان ہو جائے گا جب ہمارا کوئی اجتماع یا کوئی پیغام دینا ہوگا تو اس طریقے سے آپ تک پہنچ جائے گا اور انشاءاللہ تربیت ہمارے لیے بھی آسان ہوگی اور آپ کو دکھ سکھ کے ہم شریک بن سکیں گے دوسرے کے چاہیے ہاں نکاح بھی ہے اچھا اچھا جی، ٹھیک ہے شاہ جو یہ کام کر لیں ٹوکن والا ساتھی جو ٹوکن لے کے بیٹھ جائیں بس اب ٹیبل پہ ابھی نہ جائیں بعد میں جائیں جلسہ جب جب دعا ہو جائے ابھی شاہ دعا بھی ہونی دعا ہونی ہے اعلانات ہونے آپ یہاں بیٹھ جائیں شاہ چلیں اب بتائیں کیا ہے سالانہ اعلان سن لیں سالانہ ختم نبوت کانفرنس مورخا ستائیس اٹھائیس اکتوبر بروز جمعہ رات المبارک بمقام مقام چناب نگر منعقد ہو رہی ہے احباب جوک در جوک شمولیت فرمائیں گزارش یہ ہے کہ یہ فقیر عرض کیا کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اپنی خاص شان کی ہے پہلے انبیاء کے لیے ان کے متعلق یہ جاننا کہ وہ نبی ہیں یا رسول ہیں ان کے ان کا تعارف کے لیے یہ بات کافی تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے یہ یہ تصور کامل نہیں ناقص ہے آپ بے شک نبی ہیں لیکن آپ کے ساتھ نبوت آپ ختم خاتم النبیین بھی ہیں آپ آخری نبی ہیں ختم نبوت کا تاج لے کر آپ تشریف لائے ہیں آپ کسی نبی کی بشارت دینے کے لیے نہیں آئے آپ کی بشارت پہلوں نے دی ہے آپ نے کسی کی نہیں دی یہ آپ کا آپ کی شان میں یہ نقش نہیں یہ آپ کا کمال ہے یہ کمال تربیت ہے جو استاد کسی کو پڑھائے اور شاگرد کو استاد ایک استاد سے پڑھنے کے بعد دوسرے استاد کی ضرورت نہ رہے یہ پہلے استاد کا کمال ہے اگر ضرورت رہے تو پھر تو اس کو کمال کیا ہوا وہ تو چند دن کے لیے رہے گا پھر دوسرا نبی آئے گا پھر دوسرا آئے گا تو بد لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ختم نبوت ہوئی تو ختم نبوت گویا یہ اس کی دوسری تعبیر تکمیل دین ہے کہ یہ تکمیل دین ہوئی آپ کی اور اس نے ختم نبوت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انبیاء سے سبقت کی دلیل آپ کا معراج ہے آپ کی معراج ہے اور ختم نبوت میں یہ آپ کی امت پر یہ امت کے قد و قاد کو میں اضافہ کیا ہے امت کی سرفرازی میں اضافہ ہوا ہے امت کی ذمہ داری میں اضافہ ہوا ہے کہ آ گویا کہ ختم نبوت کا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت محمدیہ پر اعتماد کا اعلان کہ اللہ نے اعتماد کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ میرے دین کی بقا کو اب خطرہ نہیں ہے باقی رہے گی کیوں اس امت کی وجہ سے کہ امت محمدیہ کی تربیت اور اہلیت اتنی ہے اس میں یہ استعداد ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے اس میں تحریف نہیں ہونے دے گی اور الحمدللہ اس اعتماد پر آج بھی امت کا اولین بھی اور آخرین بھی پورے اترے ہیں الحمد للہ ذالک حمدن کثیرہ اور یہ نہایت ہی عام مطلب اور یہ جو ہم کام ہو رہے ہیں دین کا جو کام علماء صلحاء کے ذریعے سے ہوگا خواہ عام آدمی کے ذریعے سے ہوگا ہوگا یہ بھی ختم نبوت کا کام ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس لیے ختم نبوت کے ساتھ محبت یہ ہر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اس پر اعتقاد فرض ہے خیال رکھیں اور اس سے امت کو بہت ساری مبشرات اور انعامات ملے ہیں یہ اپنے موقع پر وہاں علماء بیان فرمائے ہیں فرما چکے ہیں اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے جو حضرات جانا چاہیں یہ بہت بابرکت موقع ہوگا اور امت کے اتحاد کی گویا یہ اسٹیج ہے یہ حضرت بھی انشاءاللہ دونوں دن وہاں چناب نگر ہوں گے انشاءاللہ یہ فقیر بھی وہاں حاضر ہوگا انشاءاللہ تعالی وہاں حاضری دے گا یہ ہمارے سفیر ہیں یہ ہمارے پھنسانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو وہ ذمہ داری دی ہے میں بہرحال سعادت بھی سمجھتا ہوں لیکن ڈرتا بھی ہوں ذمہ داری جس کا میں جس پر میں پورا نہیں اتر رہا میں میں سوچتا ہوں بہت زیادہ لیکن میری مصروفیات میں کیا کام چلے وہ کب ہے اگلے اگلے دار السلام کے ماہانہ اجتماع کے ساتھ کے بعد شکر گڑھ کا اجتماع ہے شکر گڑھ کا حضرت مولانا ماسٹر عبدالغفور سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ان کا ہاں، جلسہ حضرت نے خود وہ اجتماع رکھا تھا وہ چل رہا ہے ان کے بیٹے عبدالرشید صاحب اور عبدالرعوف صاحب یہ فعال ہیں اور الحمدللہ کام ہو رہا ہے چلے بس آؤ بھائی نکاح والے کون ہیں نکاح والے کون صاحب ہیں آؤ بھائی کون صاحب ہیں دولہا دولہا اور دلہن کا وکیل دونوں دو آدمی آ جائیں بس لیکن آج کل کے دولے ہیں جلدی آؤ السلام کیا اس میں گرامی علی معاویہ ماشاء اللہ